وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغفات امنون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے سرکشوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کافر ہیں کہنے لگے ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب کیے جائیں اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ تو جس کے لیے چاہیں روزی کشادہ کر دیتے ہیں اور تنگ بھی کر دیتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر جنت کے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہیں روزی کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتے ہیں تم جو کچھ بھی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلا دیں گے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور اگلے پیغمبروں کی اسی سیرت رکھنے کو فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس بستی میں رسول گیا اس کا مقابلہ ہوا بڑے لوگوں نے کفر کیا ہاں غریب لوگوں نے تاب داری کی جیسے کہ قوم نوح نے اپنے نبی نو علیہ السلام سے کہا تھا سور شعرا ایک سو گیارہ انو امین اللہ کا و تب آخل یعنی اے نوح کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ماننے والے تو سب نیچے درجے کے لوگ ہیں یہی مضمون سورہ ہود کی آیت نمبر ستائیس ستائیسا میں ہے قوم صالح کے متکبر لوگ ضعیفوں سے کہتے جس کا ذکر سورہ عراف کی آیت نمبر پچہتر میں ہے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه کہ کیا تمہیں صالح علیہ السلام کے نبی ہونے کا یقین بھی ہے انہوں نے کہا ہاں ہم تو مومن ہیں تو متکبرین نے صاف کہا کہ ہم نہیں جانتے اور سور انعام کی آیت نمبر ترپن میں اللہ نے فرمایا وہ قید علی کا فتن یعنی اس طرح ہم نے ایک کو دوسرے سے فتنے میں ڈالا تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں سے احسان کیا اللہ مان ہے ہر بستی میں وہاں کے بڑے لوگ مجرم اور مکار ہوتے ہیں اور سور اسرا کی آیت نمبر سولہ میں اللہ کا فرمان ہے وہ ادا ارد کا قریت امرنا مترفی ہے یعنی جب کسی بستی کی ہلاکت کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سرکش لوگوں کو کچھ احکام دیتے ہیں وہ نہیں مانتے پھر ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں بس یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس بستی میں کوئی نبی و رسول بھیجا وہاں کے جاؤ حشمت شان و شوکت والے اور امیروں نے سرداروں اور بڑے لوگوں نے جھٹ سے اپنے کفر کا اعلان کر دیا ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو رزین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو شخص آپس میں شریک تھے ایک سمندر پار چلا گیا ایک وہیں رہا جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو اس نے اپنے ساتھی سے لکھ کر دریافت کیا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے اس نے جواب میں لکھا کہ گرے پڑے لوگوں نے ان کی بات مانی ہے شریف قریشیوں نے ان کی اطاعت نہیں کی ہے اس خط کو پڑھ کر وہ اپنی تجارت چھوڑ چھاڑ کر سفر کر کے اپنے شریک کے پاس پہنچا یہ پڑھا لکھا تھا آسمانی کتابوں کا علم سے حاصل تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے معلوم کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں رسول اللہ نے اسلام کے پانچ ارکان اس کے سامنے بیان فرمائے وہ انہیں سنتے ہی ایمان لے آیا آپ نے فرمایا تمہیں اس کی تصدیق کیوں کر ہو گئی اس نے کہا اس بات سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ابتداً ماننے والے ہمیشہ ضعیف مسکین لوگ ہی ہوتے ہیں اس پر یہ آیتیں اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان سے کہلوایا کہ تمہاری بات کی سچائی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اسی طرح ہرقل نے کہا تھا جبکہ اس نے ابو سفیان سے ان کی جاہلیت کی حالت میں رسول اللہ کے نسبت دریافت کیا تھا کہ کیا شریف لوگوں نے اس رسول کی تابے داری کی ہے یا ضعیفوں نے تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ضعیفوں نے یعنی کمزوروں نے اس پر ہرقل نے کہا تھا کہ ہر رسول کی اولن تابے داری کرنے والے یہی ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں یہ روایت بخاری نیز مسلم میں بھی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ خوشحال لوگ مال و اولاد کی کثرت پر ہی فخر کرتے ہیں اور اسے دلیل بناتے ہیں اس بات کی کہ وہ رب کے پسندیدہ ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و مہربانی اس پر نہ ہوتی تو انہیں یہ نعمتیں نہ دیتے اور جب یہاں رب مہربان ہے تو آخرت میں بھی وہ مہربان ہی رہیں گے قرآن نے ہر جگہ اس کا رد کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی یاد نمبر پچپن میں فرمایا ایحسبون انما کیا ان کفار و مشرقین دولت مندوں امیروں سرداروں کا یہ خیال ہے کہ مال و اولاد کی زیادتی ان کے لیے بہتری ہے نہیں بلکہ برائی ہے لیکن یہ بے شعور ہیں اصول توبہ کی آیت نمبر پچاسی میں فرمایا ولا تعجب کا ام الیا یعنی اے نبی ان کا مال اور اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اس سے انہیں دنیا میں بھی سزا ہوگی اور مرتے دم تک یہ کفر پر ہی رہیں گے رسول مدثر کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا ذرنی وبن خلق تو یعنی مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جسے میں نے ممتاز کر دیا ہے اور بکثرت مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند دے رکھے ہیں اور ہر طرح کا عیش اس کے لیے مہیا کر دیا ہے تاہم اسے تما و لالچ ہے کہ میں اور زیادہ دوں ایسا نہیں یہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے کچھ ہی زمانہ جاتا ہے کہ اسے میں دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھاؤں گا اس شخص کا واقعہ بھی مذکور ہوا ہے جس کے دو باغ تھے مال والا پھلوں والا اولاد والا تھا لیکن کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا عذاب الہی سے سب چیزیں دنیا میں ہی تباہ اور خاک سیاہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ جس کی روزی کشادہ کرنی چاہے کشادہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کی روزی تنگ کرنا چاہیں تنگ کر دیتے ہیں دنیا تو وہ اپنے دوستوں دشمنوں سب کو دیتے ہیں غنی یا فقیر ہونا اللہ کی رضامندی اور ناراضی کی دلیل نہیں ہوا کرتی بلکہ اس میں اور ہی حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں اکثر لوگ جان نہیں سکتے مولا اولاد کو ہماری عنایت کی دلیل بنانا غلطی ہے یہ کوئی ہمارے پاس مرتبے بڑھانے والی چیز نہیں چنانچہ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں ہاں اللہ کے پاس درجات دلانے والی چیز ایمان اور نیک اعمال ہیں ان کی نیکیوں کے بدلے انہیں بہت بڑھا چڑھا کر دیے جائیں گے ایک ایک نیکی دس دس گنا بلکہ سات سات سو گنا کر کے دی جائے گی جنت کی بلند ترین منزلوں میں ہر ڈر خوف سے کھٹکے اور ہم سے پرامن ہوں گے نہ کوئی دکھ درد ہوگا نہ ایزا اور صدمہ چنانچہ سنن ترمیدی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے ایک عرابی نے کہا یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرم کلامی یعنی نرم کو نماز پڑھے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکتے ہیں رسولوں کی تابے داری سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق نہیں کرنے دیتے وہ جہنم کی سزاؤں میں حاضر کیے جائیں گے اور برابر بدلہ پائیں گے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے مطابق جسے چاہے بہت ساری دنیا دیتے ہیں اور جسے چاہے بہت کم دیتے ہیں یہ سکھ چین کر رہا ہے وہ دکھ درد میں مبتلا ہے رب کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا اللہ کی مصلیحتیں وہی خوب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکیس میں فرمایا انظر فضلنا بعضهم على بعض درجات اے نبی دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور البتہ آخرت درجوں میں اور فضیلتوں میں بہت بڑی ہے یعنی جس طرح فقر و غنا کے ساتھ درجوں کی اونچ نیچ یہاں ہیں اسی طرح آخرت میں بھی اعمال کے مطابق درجات و درکات ہوں گے نیک لوگ تو جنتوں کے بلند و بالا بالا خانوں میں اور بد لوگ جہنم کے نیچے کے طبقے کے جیل خانوں میں دنیا میں سب سے بہتر شخص صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق دنیا میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سچا مسلمان ہو اور بقدر کفایت روزی پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قناعت بھی دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ کی عباحت کے ماتحت تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا بدلہ وہ تمہیں دونوں جہاں میں دیں گے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو خرچ کر تو تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا اور حدیث میں ہے کہ ہر صبح ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف اور برباد کر دیجئے اور دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نیک بدلا دیجئے امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہیں اس آیت کا غلط مطلب نہ لے لینا اپنے مال کو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہوں میں ہی اس کو خرچ کرنا ناپسندیدہ اور حرام کاموں میں اس کو خرچ کرنے سے بچنا روزیاں تمام کی تمام مخلوقات کی بڑھ چکی ہیں